صورت النساء آیت ایک سو باون اور ایک سو ترپن والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے سب رسولوں پر اور انہوں نے کسی رسول کو جدا نہیں کیا کہ ان پر ایمان نہ لائیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بڑے اجر و ثواب عطا فرمائے گا وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے سچا اور مقبول ایمان سبب مغفرت ہے آیت ایک سو ترپن یس الکلکی تنزل تو نزلہ من السماء كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبيناً یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان سے ایسی لکھی لکھائی کتاب لائیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے اس پر آیت نازل ہوئی کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اس طرح کے مطالبے کر کے ستاتے ہیں انہوں نے بچھڑے کو بھی معبود بنایا مگر پھر بھی ہم نے ان کو بالکل ختم نہیں کیا بلکہ کچھ سزا دے کر معاف فرمایا وافون پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا